دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس طرح کہ اس کے لیے ضروری ہے سوشل لائف وہ ٹریز کی طرح نہیں رہتا ٹریز کی کوئی سوشل لائف نہیں ہوتی حالانکہ ٹریز میں بھی کہا جاتا ہے کہ لائف ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل یعنی بغیر سوشل لائف کے آدمی ڈیڈ ہو جائے گا تو اسلام میں اس کا ایک اچھا آلٹرنیٹو دیا گیا سوشل لائف کا یعنی پرپزفل فل سوشلائزیشن ایک socialisation for the sake of socialisation ایک socialisation for the sake of socialisation اور ایک ہے socialisation for a noble cause اس کو میں کہہ رہا ہوں پرپز فل سوسلائزیشن تو وہ ہے the work the work the work میں بے شمار فائدے ہیں یعنی آپ اپنی ریسپانسبلٹی کو ادا کرتے ہیں اپنا انٹلیکچل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اپنی کریٹیوٹی کو بڑھاتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آپ کا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ پرپزفل فل وہ جو لوگوں میں جو ہے وہ تو socialisation for the sake of socialisation ہوتی ہے کہ جاب کر کے باہر نکلے تو دوستوں کے پاس کافی ہال چلے گئے ہوا کر رہے ہیں فیملی میں چلے گئے وہاں ہوا کر رہے ہیں تو قرآن کی ایک آیت جو ہے پہلی سمجھ سامنے آئی لا خیر فی کثیر من نجوا یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو سروس والے اسلام یعنی ٹریڈیشنل نام کا ہے منافق میں کہوں گا کہ لپ سروس والے اسلام ان کے بارے میں کثیر نجوام کا مطلب ہے ان کی ایکٹیویٹیز میں کوئی خیر نہیں خیر کو بتا مطلب ہیں آپ کوئی بھلائی نہیں کی ایکٹیویٹیز میں کوئی تو اس کو جو کمنٹیٹرس ہیں بہت ہی لمیٹڈ سینس میں لیتے ہیں بہت ہی لمیٹڈ سینس میں میرے سمجھ میں آیا کہ وہ جو میں نے کہا تھا آپ نے سوسلائزیشن ان دا آف اسلام یہ جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہیں سوسلائزیشن ان دا آف اسلام تو اس میں کوئی بھلائی نہیں تو وہ جو میں نے کہا تھا وہ حدیث جو ہے سمو نہ بغیر اس للو نہ کہ وہ غلط کام کریں گے لیکن اس کا نام لکھ لیں گے اسلام یعنی شادی کے دھوم دھام مجائیں گے جو اسلام میں جائز نہیں کہہ دیں کہ یہ وہ ہے نکاح سرمنی حالانکہ وہ نکاح سرمنی وہ تو شیطانی سرمنی ہے نکاح ایک اسلامک ٹرم ہے تو وہ کہہ دیں گے نکاح سیرمنی وہ دھوم مچائیں گے حالانکہ وہ ہوگا سیٹرک سیرمنی تو وہ آیت کا مطلب ہے میں لخر فی کثیر میں نجواؤں بظاہر وہ اسلام کے نام پر ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں اپرینٹلی اسلام کے نام لیکن وہ کچھ بھی نہیں وہ ایسے ہے جیسے کہ پلاسٹک کا پھول پلاسٹک کا پھول جو ہے دیکھنے میں ایکچوئل پھول کا لگتا ہے لیکن اس کے اندر خوشبو نہیں ہوتی یعنی کوالٹیز جو ہوتی ہیں اصلی فلاور کے وہ نہیں ہوتی اس کے اندر تو یہ ساری ایکٹیویٹی دنیا میں جو ہے میں سوچتا تھا کہ اس میں کوئی رزلٹ کیوں نہیں ایک انسان اس قابل نہیں آپ بات کریں اب چلا جائیے جہاں جہاں مسلمان دھو مچائے ہوئے ہیں جیسے ابھی ہمارے پاس ایک امریکی خاتون آئی تھی انہوں نے ذکر کیا وہاں پر ایک گیدرنگ کا مسلم گیدرنگ بہت اچھی تھی بہت اچھی تھی بہت اچھی تھی تو کیا بتایا انہوں نے کہ وہاں بریانی اور شامی کباب اور اور حلال میٹ خوب وہاں تھا ہر طرح کے ڈرنک تو تو میرے مان میں آئیڈیا آیا کہ یہ تو سوسلائزیشن تھا اسلام سے کہتا لوگ اس کا تو آئیڈیا میرے یہ آیا کہ مسلمانوں نے ورک چھوڑ دیا کیونکہ ہیٹ ان کے اندر آ گئی دوسرے انسانوں کے بارے میں ہیٹ آ گئی ہیٹ آئی تو داور ختم ہو گیا دیکھ بہت ساری بری پرائس دینی پڑی ان کو اس کے لیے اس میں سے ایک یہ ہے کہ سوشلائزیشن کے لیے ان کے پاس بہت لمیٹڈ اسکوپ رہ گیا یعنی آپس میں کریں اپنی فیملی میں کریں مسلمان میں کریں دوستوں میں جا نہیں سکتے اسے ہیٹ کرتے ہیں کوئی کامن گراؤنڈ نہیں تو اس کو کہتے ہیں گھیٹو مینٹلٹی تو اب جو ادھر ادھر ایکٹیویٹیز ہیں چاہے انڈیا میں ہو چاہے یورپ امریکہ میں اسلام کے نام پر وہ سب سوشلائزیشن ہے کانفرنس ہیں سیمینار ہیں اور میلاد النبی کے جلسے ہیں یعنی طرح طرح کے ایکٹیویٹیز اسلام کے نام پر وہ سب ہے سوشلائزیشن یہ سوشلائزیشن ہوتا ہے مسلم کمیونٹی کے اندر باہر نہیں تو یہ اس ارج جو نیچرل ارج ہے کہ انہیں ایک سوشل لائف چاہیے اس سوشل لائف کا ایک ایکسپریشن ہے کہ مسلمانوں میں طرح طرح سے انہوں کیا اور اس کو کہہ دیا کہ اسلام جسے منگنی کے لیے میں ایک بتا گیا امریکہ میں تو منگنی کا دھوم تھی وہاں اور اس کا نام رکھ دیا خطبہ سرمنی خطبہ ایک عربک ورڈ ہے یعنی ہے تو وہ بالکل دنیا پرستوں کا طریقہ منگنی کی دھوم اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں وہاں شادی سے پہلے دوران بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر پاس پاس شادی سے پہلے حالانکہ اسلام میں ہے ہی نہیں اور خوب کھانا پینا ہو رہا ہے دھوپ مچی ہوئی ہے اس کا نام خدمہ سرمنی یہ کیا ہے سوسلائزیشن ان دا نیم آف اسلام دوسرے لوگ کرتے ہیں socialisation for the sake of socialisation مسلمان کرتے ہیں سوشلائزیشن ان دا نیم آف اسلام تو یہ یہ بہت بڑا مسلمانوں کو یعنی پرائز دینی پڑی ہے کہ دعوی سوسلائزیشن ختم ہو گیا ان کا تو اب اپنی عرض تو واقعی ہے اس عرض کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ یہی ورلڈلی ایکٹیویٹیز کو انہوں نے نام رکھ دیا اسلام کا ورلڈلی ایکٹیویٹیز کو نام رکھ دیا اسلام کا اب دھوم مچی ہوئی ہے جیسے ابھی ہمارے پاس ایک انویٹیشن آیا کہ وہ شادی کر رہے ہیں ایک پیسے والے آدمی اب ان کے رشتے دار یورپ میں ہیں امریکہ میں ہیں سعودی عرب میں وہ اکٹھا ہو گیا وہ ہم کو بھی آئیے ابھی کیا ہے شادی ہے یہ وہ سوشلائزیشن ہے شادی نہیں سوشلائزیشن ہے تو ہر ایکٹیویٹی کو انہوں نے اپنے اس عرض کو پورا کرنے کے لیے کہ انہیں ایک سوشل ایکٹیویٹی چاہیے کیا اور اس کا نام رکھ دیا اسلام تو چاہے کانفرنس ہو چاہے سیمینار ہو چاہے شادی ہو چاہے ہالیڈے مناتے ہیں وہ ہو یا اور فنکشن ہو جو سیلیبریشن ہو سب اسلام کے نام پہ ہوتا ہے لیکن وہ حقیقت میں اس انسانی ارض کے تسکین کے لیے سوشلائزیشن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں لیکن نام رکھ دیا اسلام کا تو میں نے سوچا کہ یہی تو ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز میں کوئی اسلامک ویلو نہیں لاخر لاخیر کثری ریمارک مانا ہے کہ دیر نو Islamic value in their activities, although they are organizing their activities in the name of Islam.